وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم اور وہ کفار و مشرقین کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر تو حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتے ہیں بلا شبہ وہ اللہ حکمت والے وہ بڑے علم والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے مشرقین کے متعین کردہ حلال و حرام مشرقین کہتے ہیں کہ جو اس مادہ کے پیٹ میں ہے وہ خالص مردوں کا حق ہے اس سے مراد دودھ ہے کہ اس طرح بعض جانوروں کا دودھ عورتوں پر حرام کر دیتے اور مرد پیتے رہتے اگر بکری کو کوئی نر بچہ ہوتا تو ذبح کر کے صرف مرد کھاتے عورتوں کو نہ دیتے کہتے تم پر حرام ہے اور مادہ بچہ ہوتا تو ذبح نہ کرتے بلکہ پال لیتے اور اگر مرا ہوا پیدا ہوتا تو سب مل کر کھاتے مردوں کو کھانے کی ممانعت نہ تھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت فرمائی شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بحیرہ جانور کا دودھ صرف مرد پیتے تھے اور کوئی جانور مر جاتا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس میں حصہ دیا جاتا ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اس قزب کی قرار واقعی سزا دی جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں فرمایا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 اور بندوں کے اچھے برے اعمال سے خوب واقف ہیں وہ انہیں پوری پوری جزا دیں گے نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اور بدکاروں کو ان کی بدی اور معصیتوں کا